اور بے شک اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس باہر نکلتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے